بابا جی کا بھوک منشی پریم چند رام دھن اہر کے دوار پر ایک سادھو آ کر بولا بچہ تیرا کلیان ہو کچھ سادھو پر شردھا کر رام دھن نے جا کر استری سے کہا سادھو دوار پر آئے ہیں انہیں کچھ دے دے استری برتن مانج رہی تھی اور اس گھور چنتا میں مگن تھی کہ آج بھوجن کیا بنے گا گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہ تھا چیت کا مہینہ تھا کنتو یہاں دوپہر ہی کو اندھکار چھا گیا تھا اپج ساری کی ساری کھلحان سے اٹھ گئی آدھی مہاجن نے لے لی آدھی جمیدار کے پیادوں نے وصول لی بھونسا بیچا تو بیل کے ویاپاری سے گلا چھوٹا بس تھوڑی سی گانٹھ اپنے حصے میں آئی اسی کو پیٹ پیٹ کر ایک من بھر دانہ نکالا تھا کسی طرح چیت کا مہینہ پار ہوا آگے کیا ہوگا کیا بیل کھائیں گے کیا گھر کے پرانی کھائیں گے یہ ایشور ہی جانے اب دوار پر سادھو آ گیا ہے اسے کیسے نراش لوٹائیں اپنے دل میں کیا کہے گا استری نے کہا کیا دے دوں کچھ تو نہیں رہا رام دھن جا دیکھ تو مٹکے میں کچھ آٹا واٹا مل جائے تو لے آ استری نے کہا مٹکے جھاڑ پہنچ کر تو کل ہی چولہا جلا تھا کیا اس میں برکت ہوگی رام دھن تو مجھ سے تو یہ نہ کہا جائے گا کہ بابا گھر میں کچھ نہیں ہے کسی اور کے گھر سے مانگ لو جس سے لیا اسے دینے کی نوبت نہیں آئی اب اور کس منہ سے مانگوں رام دھن دیوتاؤں کے لیے کچھ انگووا نکالا ہے نا وہی لا دے آؤں استری دیوتاؤں کی پوجا کہاں سے ہوگی رام دھن دیوتا مانگنے تو نہیں آتے سمائی ہوگی کرنا نہ سمائی ہو نہ کرنا استری ارے تو کچھ انگوا بھی پنسیری دو پنسیری ہے بہت ہوگا تو آدھا سیر اس کے بعد کیا پھر کوئی سادھو نہ آئے گا اسے تو جواب دینا ہی پڑے گا رام دھن یہ بلا تو ٹلے گی پھر دیکھی جائے گی استری جھنجھلا کر اٹھی اور ایک چھوٹی سی ہانڈی اٹھا لائی جس میں مشکل سے آدھا سیر آٹا تھا وہ گیہوں کا آٹا بڑے یتن سے دیوتاؤں کے لیے رکھا ہوا تھا رام دھن کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا تب آٹا ایک کٹورے میں رکھ کر باہر آیا اور سادھو کی جھولی میں ڈال دیا مہاتما نے آٹا لے کر کہا بچہ اب تو سادھو یہیں رمیں گے کچھ تھوڑی سی دال دے دے تو سادھو کا بھوگ لگ جائے رام دھن نے پھر آ کر استری سے کہا سنوگ سے دال گھر میں تھی رام دھن نے دال نمک اپلے جٹا دیے پھر کنویں سے پانی کھینچ لایا سادھو نے بڑی ودھی سے باٹیاں بنائیں دال پکائی اور آلو جھولی میں سے نکال کر بھرتا بنایا جب سب سامگری تیار ہو گئی تو رام دھن سے بولے بچہ بھگوان کے بھوگ کے لیے کوڑی بھر گھی چاہیے رسوئی پوتر نہ ہوگی تو بھوگ کیسے لگے گا رام دھن بابا جی گھی تو گھر میں نہ ہوگا سادھو بچہ بھگوان کا دیا تیرے پاس بہت ہے ایسی باتیں نہ کہے رام دھن مہاراج میرے گائے بھینس کچھ بھی نہیں ہیں گھی کہاں سے ہوگا سادھو بچہ بھگوان کے بھنڈار میں سب کچھ ہے جا کر مالکن سے کہو تو رام دھن نے جا کر استری سے کہا گھی مانگتے ہیں مانگنے کو بھیک پر گھی بنا کور نہیں دھنستا استری تو اسی دال میں سے تھوڑی لے کر بنیے کے یہاں سے لا دو جب سب کیا ہے تو اتنے کے لیے کیوں ناراض کرتے ہو گھی آ گیا سادھو جی نے ٹھاکر جی کی پنڈی نکالی گھنٹی بجائی اور بھوگ لگانے بیٹھے خوب تن کر کھایا پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوار پر لیٹ گئے تھالی بٹلی اور کلچھلی کو رام دھن گھر میں مانجنے کے لیے اٹھا لایا اس رات رام دھن کے گھر چولہا نہیں جلا خالی دال پکا کر پی لی رام دھن لیٹا تو سوچ رہا تھا مجھ سے تو یہ ہی اچھے ہیں